حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کے بارے میں مسئلہ ذکر فرمایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عورتیں کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت نیچا رکھ لیں وہ کہنے لگیں پھر تو ان کے پاؤں ننگے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک ہاتھ نیچا کر لیں اس سے زائد نہ کریں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چالیس